الرحمن الرحيم کے خدمت گزار محلہ کبھی کاموں کی ہے والصراط سانو صرف اور صرف اللہ رسول دی بندہ جڑا ہے نا وہ بن جاتا ہے ڈنگر آنا جڑا بولن والا ہوتا ہے نا جی میں ڈنگر منڈی سے ویچ کے آنا ہے اس طرح جڑا اجرت لے کے آئے گا وہ تو لکھے ہے وہ پابند مقیہ ہے اس واسطے وہ تو توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ آزادی گل کرے تو ہاتھ نہیں گل کرے تو دین دسے ممکن ہی نہیں انہیں صرف ایک کوشش کرنی ہے کہ یار یہ خوش کرا جنا خوش کرا روپیے کرے لوگ اس واسطے امبیا میں سلام آزاد بندے ہوتے اوپر کسی بھی پرواہ کر بغیر اللہ تو سوا کسی تو ڈرتے نہیں سن اللہ تو سوا کسی امید نہیں سن سن تعالی تعالیٰ پیغام کر جان اللہ تعالی کا ہاں پیغام وہ بندہ نہیں پہنچا سکتا جڑا خوف ہے یا یا ہے سنگیو اس گل اتفاق ہے میرے سے ناراض نہیں ہونا اس گل پچھوں کہ یار یہ جی اس طرح کا بول پہ بن پایا مطلب سچ کہنے والے پاس آؤں لگا یہ بنے گا کہنا میں سچ نہیں جھوٹ بھی بولوں جھوٹ جھوٹ بولا بولا جھوٹے سنگیو میرے نال پاکستان کسی کا نہیں ہونا میرے نال کسی کا برکت نہیں ہونا میرے نال کسی کو گلیاں نہیں ہونی اور پتا بھی ہلکا جوڑے سب کا

باہر سمجھ آتا گل وہی ہوتی ہے ہے کہ ریٹ میں اتنے جو رہا بیان کرتا رہا وہ کدھر ہی نہیں سی جا لاہور جب اتنے بیٹھے ج پھر دین سچے ہوئے نے کھانے ملتا ہے پیش ملتا ہے ارب اجب انڈیا تک پوری دنیا ایسے ایک لفظ ضرور سارے بولن گے کفر مخالفت غیر ادب اور ہر سچ کی گل نکل نکلنی ہے تو صرف وہ چشتیاں توڑ نماز شریف رکھ کے بیٹھے سارے کو خرید لینا اور میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں نہ میں کنو کنو نہ دیا اگر میں روزانہ تاریخ مکمل دیا جہے بھی لینا ہونا تو سال ایک دن خالی نہ ہوگا تو دن میں دو دو تبدیل ہوگا یہ میں گل نہیں کرتا کوئی فخر مخصوص نہیں توجہ کرنا مقصود ہے اپنے تاکہ گل غور توجہ نہ سمجھا جائے وہ بچے بلال کا پرانا نہیں جیڑی گل ایک ایک جملہ بول رہا شریعت حکمت عقل کے پیمانے پہ ہوا ہو روئے زمین اس کے لاجواب ہو کوئی بھائی دلال وہ فور جواب پیش کر دینا وہ مری ہوئی یہ اللہ پاک کا فضل ہے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے پاک کا سرکار ہے تاجدار گوڑا جیسے فکیرہ مہربانی کرتا ہے ہزار گرامی موضوع میں کار بیٹھے ترتیب دے رہا سامنے سے بیان کیا کئی دن تو موضوع کا اڈوان زمرا ہوتبا شریف اس موضوع کی ملاسمت پڑھیا لیکن پھر ذہن بدل گیا لاہور شہر اسے پیش گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے موضوعات اس طرح میں جی آم یادہ ہوئی تھی انہوں سمجھنے ذہن ذرا بہت اچھے چاہیے جی سن سن کے وہ میرے مزاج نہ سمجھ گئے اور انہوں طبیعت اپنی دین کے نال ایسی فرق والی بنا رکھی جی میں حدیث سے مبارک بچایا کل مومنوں کل جامع لانے تھے ان کا ہے تو ابن ماجہ شریف کی حدیث سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنٹ نکیل جی اونٹ نکیلے نک وری پا کے رسی پا کے بچے نو کرا دو جدھر مرضی وہ مڑتا جائے لان بالوں کے پیچھے مڑتا جائے انہیں فرمایا موومنٹ نہیں حق ہاتھی نکیلے نق چ شریعت رسول کی نکیل چٹ لو کہ جدھر مرضی کوئی یہ مومنٹ بھی شامل جس نے سبیت ان بھی بن جائے پھر حق خالی پچتا نہیں بندہ حق ہوتے ان خوش ہو کے جان مارتا ہے کہ اپنے دنیا کے کسی بھی شہر میں جان میں قربان سمجھ آ گیا دنیا یعنی دوسرے شاہ لگتا ہے وہ موضوع سننے واسطے تگڑے پٹھے چاہیے ہاں جی مضبوط ایمان چاہیے کہ جاؤ موضوع سمجھ آنا ہے تو سنیا جائے قرآن حدیث مفکرین اقبال خصوصاً اور سب سے چون ہے اس موضوع کا عنوان صرف سستے نہ کل میں کام کروں گا اس وقت تھوڑا سا میں جن جی یارویں شریف کا مبارک مہینہ شریف اس کے حوالے میں بلند کر کے چاہوں گا موضوع اس موضوع کا عنوان ہے آج کے انسان کی انسان دشمنی آج کے انسان کی انسان دشمنی یہ ناشیز نے پہلی بار ممبر کو دوست موجود جانا ہوں ظاہر بات ہے اس موضوع سننا بھی تان تنگا چاہیے اس واسطے میں مختصر جی گل کرنا سڈے مولانا شہید آل سند محمد اکرم صاحب آپ اس شہر کا مبارک یاد کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر انہوں نے جاننا اللہ تعالی نے انہوں بڑی سویا سفت رکھی انہیں مقرر والے لچھن سے آدت نہیں سن فکیر والی اللہ والے والی آدت سن ایک تو بندہ لالچ کے پاس دوسرا غیرت دی پوری غیرت پوری سی غیرت پوری سی اور اپنی ماں بہن بیٹی کی غیرت بھی اس بندے پوری سی ٹوپی والا برخا اس بندے گھر بندر سی مزا لے گئے کسی بندے نے انہوں کی عزت رکھی ہو اتوں تھی یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے فضل میں ناچیفی میں حقیقت پسند رضوی صاحب میں دے گئے کیوں میں مجبور ہوا انہوں نے ذکر خیر کرنے کرتے عرصے تو بعد بہت اس دی شخصیت نے ناچیز اس ذکر خیر لوگوں کی مجبور مولانا لطیفہ چشتی صاحب اللہ اس مرد کا بھی بے دار ماضی اس ناچیز نے دیکھا وہ بھی انتہائی اور خلوص بندے سن دینی حمیت اور غیرت خدا چیز نے سکی انہوں کا بھی ذکر سیر کرنے کے بغیر باقی سب سے خدا اللہ جانتا ہے اس کو مخلوق جانے وہ جانے میں اس پاس نہیں جانا چاہتا جنہوں نے جیو لکھا ہے اسی طرح کرنا آپ شام میں جیسے کرنا آپ کے پاس سوال سب سلدان گرامی مبارک مہینہ سیدنا غوث الورا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ کی عنہ ذات شریف لام صوبے ربیع الثانی سال کا مبارک مہینہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی من ہو مہینہ شمار ہوتا ہے آپ کا نساخ شریف السانی کے مبارک مہینے جو ہے میں تھوڑی سی گل مناسبت کر کے جانا چاہتا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نسبت روی کو اول بنو سال نسبت ربیع الثانی وہ پہلی بہار پھر دوسری بہار وہ نبوت کا تاج ولایت کا تاج نبوت مک گئی اتنے اتے ملایا فرق سلسلہ نبوت چھٹو ہی موک گیا حضور تو بعد نہ کوئی چھوٹا نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی بڑا ہو سکتا بہت سوا کمیران کی ولایت تو بعد ولایت کا سلسلہ سے جاری ہے لیکن حضور بہت سوا کو فیض لینا ہو سکتا ہے

Vergangenheit. لگتے لگتے ہیں ہیں جی وہ مشافات لگتی ہے ہے میں مناسبت پیش کر کے صرف شاسن کرا وہ رنگ رنگ ہے جہے لمبیا دلال مناسبت یعنی دوسرے لفظ سرکار کا کہڑا رنگ جہاں روس پاس میرا میں دستا صرف بیان ہوں وہ شیر کی شرح ہو جائے گی پہلا رنگ سید عالم صلی اللہ تعالی آپ سرکار اللہ بہادلہ شریف مولا نے نبیا کا آخری نبی بنایا مولا تعالی نے آخری بلی بنایا ہے سارے تمام سوفی کو اللہ والے سرد متفق میرا سرکار

محمد میں بنیادی ہمیشہ سمجھا یا نہیں کٹ سمجھا برابر عجیب ہے آپ وہ اس میں آپ مشکل حالانکہ بڑی بڑی شان والے سر شہر رضی اللہ تعالیٰ شاخلے آپ نے مرشدہ جو ایک مرشد سے اس بات کے پیرا جو ایک پیر نے شیخ حماد تباس آپ میٹھا شیلا بنا کے بیچنے سن تباس دمس پروش لو آ کر دمس شیلو آ کر جلیبیاں بنا دے آپ شیلا بیچنے سن آپ نے شیر کے لیے شامل سی اس بات شیر کے لیے شامل سی وہ کبھی مکھی نہیں سی گئی شیر سے کبھی مکھی نہیں بیٹھے اور

یا میٹھے سے بیٹھ رہے یا گند سے بیٹھ رہے گند دنیا کا نہیں میٹھا آخر کا نہیں تو پکی کی جانا ہے جو ہے آپ نے فرمایا مکھی بیٹھ ہے یا گند پہ یا میٹھے سارے کو نہ دنیا کا گند ہے نہ آخرت کا میٹھا ہے دنیا میں دیتی ہر شاید آپ نے کول سے آپ لیکن طلب نہیں سی نا شوق نہیں سی ایڈے عظیم لوگ وہ دیکھی دنیا کی بے قدروں کی ہوتی ہے انہوں نے یہ سوچی کہ تعینات کیوں وہ سمجھ جاتے تھے کہ کائنات ہمارے لیے ہے ہم کائنات کے لیے نہیں ہم کائنات کے خالق کے لیے ہیں

لوگوں زمین کے لیے دنیا کے زمین خریدنے کی کوشش کی انہوں نے نام کوئی نہیں جانتا روس پاک میرا سدیاں گزر گئی ہیں دریا کے کنارے جیڑی جٹی بیٹھی ہے نا دھد چوندی اس جٹی نو یارویں والے کا پتا ہے کہ پوری اور اتوں ہی مناسبت دوسری آ گئی کہ جی سید الانبیاء ساری کائنات کے نبیا محبوب نے اسی طرح ساری کائنات کے محبت اگر ویٹنا چاہتا ہے جو نبیا میں چار یہ بلیا میں وہ نبیا ہر ایک کا محبوب یہ ہر ایک کا محبوب قسم استاد بھی کر کے آیا میں میں میں کئی کئی کئی نے نے نے نے نے خواجہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی علی علی اللہ تعالی سب پاک کے اونچا کرنے کی کی کوشش تھی داتا جناب لیکن پیر رکھنا وا میں پیر علی سرکار کا عقیدہ نظریہ رکھنا وا حقیقت کے مطابق نتیجہ کرنا محبوبیت کہتے ہیں سب کا کا محبوب ہونا دادا نے ہجویری نہیں نہیں جانا جا جا اتنے پتا کر اور اور نظام الدین بہار اجم مغرب جانے گا دنیا کے اندر تو ولی ایسے گے جنہوں علاقے کے لوگ جانتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن پوری دنیا نہیں اگر دیکھنا چاہتا ہے تو بلیا بنیا پاک نہیں دیکھے گا پہ جائے گا پاک ملاقات نہ ہو سمجھ آئی کہ بھائی یہ آپ کی شان شریف ہوا اسی طرح کی مناسبت دیکھے کہ بلیاں میں شاہ علی نو سارا زمانہ جانتا ہے لیکن وہ صحافی نے اور صحافی نے ایسا بلیاں بھی پر گل کر رہے ولایت کے مقام جدو آئے گا ولایت کے ماحول میں جدو آئے گا ہے جی یہ مقامات نے درجات نے ہے جی ولایت کے مقام میں جس لیے آئے گا اس نے آخر پڑنا ہے کہ روس پاک کے نام محبوبیت کے مقام سے کوئی بھی نہیں اور یہ محبوبیت کے مقام سے کیوں اونچے ہوئے گئے کیونکہ آپ کے مقام سے سب تو اونچے ہوئے گئے بلیاں میں

خوش بات کہ حضور دے نال دا اللہ دا بندہ ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تا کر کے فرمایا اللہ تعالی جیسے شان رکھتا ہے اپنے حبیب کی ہزار کیب آپ رکھتا ہے باپ رسول اشہد ان محمد عبدہ اس کا بندہ یہاں گلوں نہیں سمجھے گا مگر وہی جڑا کوئی آزاد ذہن رکھ رہا ہے ایس زمانے کی ہوا تو توجہ ہے ہاں یہ گلا کرنی بڑی کہڑے پاس جان گیا خوشامد چکر بیٹھا جو خوشامد شروع ہوتے ہیں اور تصویر مل بندہ نارے چندے نہیں چلو عوام جس طرف جا رہی ہے جس طرف دنیا کے فرم جا رہے ہیں اس طرف نبی کے بارش جائیں تو فرم اور بارش میں کیا فرق ہوگا نبیا نے بادشاہ کا ایک کام ہوتا ہے وہ لگان پا کے پیشاب موڑ دیں گے توجہ فرمائی گئی ہاں پھر جا کے نبیا کی وراثت ملتی ہے اور رواج کے پیچھے کسرت کے پیچھے جی میں پھر زمانے کا بڑا ہو اسی کے پیچھے دنیا کی چوری رکھن مخالفت کا رہی ہے پھر کاغے جہاد کاغے امتحان اس راہ ہوتے جہے نبیا کے بارے سوچتے تھے وہ ہمیشہ ہوا کا رخ بدلتے ہیں یہ نہیں جتنے لوگ چلو تم وہ کو ہوا ہو کو امریکہ برطانیہ سے لے کر پوری دنیا میں جو ہوا چل رہی ہو اسے ہم آگے چلنے جا رہے اور اپنے فقیر نہیں ہوتے ریڑھ رکھنا رواج کثرت شہرت اس لیے بٹا توڑ کے میرے ساتھ لے اور پھر دلوں کا رشتہ نبیا پوچھے جا جوڑ دیں الگ اقبال شا مند ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اصل حال ملک الموت ہے تیرا اس میں ترونجا جو شروع ہوئی ہے تاریخ کے ساتھ مجبور ہو اس دور چاہے میرے میرے دس ہزار بندہ کتابی تعداد کی بڑا نشائی ہوئی وہ کیا گولیاں کا نشانہ مسلمان اور دس ہزار کتاب ہے لفظ لکھ دیں اس منظر کو پیش کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ شال مار کی انار کری ان لفظ سے خون کی لگنی بات ہوئی ہے گھر سمجھے اور بچوں پنجا سال سمجھ گہرے دنیا کے ستاور نشانے بنے بنے پتا نہیں کرنے پاس ایک سوال کرتے ہیں سنگیو یہ دسو یہاں تاریخ مرزائی کیوں نہیں مرے مرے گی ایک ہی چکر تھے ہاتھوں مارتے ہیں کدی کوئی تھوڑے ہاتھوں گستاخ مر گیا گل سمجھا تھے ہاتھوں کدی کوئی گستاخ مر گیا مر گیا لیکن یہ دسو جنہوں کے ہاتھوں مسلمان مارتا میرا پشارا اشارہ جنہ کے ہاتھوں مسلمان مارتا

جی کے خلاف گل کی سرکار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے ہونا چاہیے نے بتایا تھا سمجھ آئی نہیں آئی لیکن یہ گل سمجھو ہاتھوں نے مسلمانوں بولیاں کا نشانہ بنایا ندیاں پھول ہو رہی ہیں ہاتھوں نے ایک ڈرجائی کبھی نہیں مارا کوئی ہے اچھا چلو مان لیا ٹکر ہوں یہ فرماؤ کہ ٹکر کے پیچھے کافر بچا کے مسلمانوں مارا جائے تو کیا اسلام کہتے ہیں یا آزادی کہتے ہیں ایک اور مولانا اوپر فرمان ہے لیکن میرے ذہن سے گل ہو رہی تھی کسی چیتی میرے پسند ہو جا رہا اس آشا نے گل یہ جی مارنے انہوں نے

گل گل نہیں سمجھا جی سچی ہوگی تو بات آخیا کر کے مار دیا نہیں

کوئی آج کے کے بعد چنڈا نہ آخیا کر یا اچھا، یا اچھا، اچھا، یا میرے جواب دو دو میری آزم میرے جواب دو

چلے گئے اور میں کئی کئی گھر میں آج صرف بڑی شاعری کا پہلا قبیلہ کیا جنہوں مدینے مدینے بدل کیتا کیتا ہے ہے اور کس جرم جرم کی بنا بنا نے نے نہ تو سر جس سے سے رسول فرمایا نکلتا ہو نہیں آ سکتے بنو قبیلے بنوا کیوں کٹیا ہے مسلمان اگر مسلمان ایک ہاتھ آ جائے ایک مسئلہ نہ ہونے کے اگر مسلمان نے ہوں اگر یہ ذرا آپ کی قدر ایسا نتی کہ ایسا سیدھے قدر والے کتنے زلیل ہو گئے ساری دھی کافر ہاتھ چ پوری دنیا کے مسلمان اگر کوئی یقین رکھتے ہیں اگر مطالبہ رکھا ہے کہ تھی اپنا سارا مال چک سمجھو اپنے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اپنا سارا مال اپنی عزت واپس کرتا ہے

سچی دسیا جی، مول کبھی کیا ہے کافر قرار دیا گیا میں کہ گیا کافر قرار دینا گیا مافصر کافر دیتا دیا ہے کافر کافر قرار دیتا گیا کہ کافر و کافر قرار دینا یہ کوئی کام نہیں جو نہ قرار دے وہ خود کافر ہو جاتا ہے اتنا پتا ہے کافر کو کافر نہ آخر والا خود کافر ہوتا ہے تھی سمجھدار لوگ بیٹھے گے جی، یہ دسو جا چور مجرم ہوتا ہے وہ چور قرار دن

چور آخیا جائے بدنام کیا جائے کہ فرق پہ ہوں چوران چوران چوران فرق کہ سدا سدا سدا اور دین ایمان کا چور کافر آخر کوئی فرق نہیں پہ وہ آپ کو سمجھتا ہے اگلے بھی ہم کافر سمجھتے ہیں امت کا ہر بندہ کافر کہیں گے انہوں کالا سا کیا بدلا پیلا وہ سجنا چوری جی میں سلا چوروں فرق سلا اسی طرح کافر کی مرتبی نبی شخصیت میں سلام چک مانتہ چپت بڑا رکھا گیا ڈرائیور ڈرائیور سو نہیں بار بار کافر کو امانت بنا کے کے رکھو گے تو پھر پھر دوسرا دوسرا چڑھنا شروع ہو ہے ہے ہے پورے کارا نہ بتا بتا دے آدت چڑھتا کام بتانا نبی نے نوی شو فٹایا دسو مسلمان کا ذات قتل ہو یا اقلیت قرار دیتا گیا اصل نفسی قتل ہوا ہے مختار شخصی قتل ہوا ہے اور پیچھے ہر نبوت کا دعوے دار قتل ہوا ہے تو معلوم ہوا سبق نے سبق لے گیا سن کہ سزا دینی ہے قتل دی یہ امانت بنا کے نہیں رکھنا جی امانت بنا کے رکھے تو پھر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں کا مولو ہونا مسلمان بول جانا ہے انہوں کا مولو ہونا مسلمان بول جانا ہے انہوں کا مولو ہونا مسلمان بول جانا ہے بھائی ساڈے فون میری پتی سارے فون کا بولنے گی آئی حال حالت سے مہرے مہرے علی علی سے تو پوچھو شریعت کیا فیصلہ کرتی ہے بولنے نہیں دے ختم نبوت محفوظ ختم نبوت کچھ نہیں ہو سکتا

from God. God

تو سامنے سامنے آئی اور اسے سے بنا کے رسول اللہ ما كان محمد احد من رجالكم ولكن رسول اللہ اللہ فرماتا محمد کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے یہ پھر ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے بھیا باپ نہیں رسول ہے کیوں مناسبت ہے وہ پتا لگتا ہے کہ اس وجہ سے سجنا اولاد کے دل چاہیے اور باپ کے دل اولاد واسطے وہ شفقت سے محبت نہیں ہوتی جی رسول کے دل چمت کے بارے ہوتی ہے اور امت کے دل چ دل چیز ایک محبت جیسے اتنے بندہ مار بیٹھا ہے بولنے نہیں who should not wanted the کیا رائے گا کاش چاہیے کروڑوں مرزائیوں سے پوچھو وہ کہے گا کا کا سن ہونا چاہیے یہ ہے تو کچھ دو رائے برابر کیوں نہیں کام باوجود اسی طرح کا مطلب ہے آپ نے اسلام کھول گئے اپنے دین میں کھول گئے اپنے سر تو سال ہی نہیں کھول گئے ہو میں اپنے کلندر اقبال میں سب کیا اٹھا کر پھر چلو باہر گلی میں اسی چوڑی جاتے اٹھا کر نہیں بہت ہی گندے ککڑی تھلے رکھی تو جمن جی جمن بھی جی مڑ مڑ کی جی آشکا آشکا نے نے نا شکشک چنگی اکڑیا نکلتے ہیں نا فاروق مانگو آج کل جان وہ سمجھ لیا ہی نہیں اٹھا کر لو باہر گلی میں نئی تہذیب کے تو ہیں گندے الیکشن ممبری کاؤنسل صدارت بڑا ہے صوبہ جا رہے ہیں بھی چی گئے ساتھ

وہ فرماتا ہے ہے ہے نہیں یہ ہیں جتنے جتنے کا کا کام ہوتا ہوتا جہاں ٹویا کی جی اقبال کرتا ہے کی ہیں یہ لکڑ میں

گستاخ کے برابر سمجھ یہ رائے میں فرق خدا نے رکھا ہے تم نے کیوں نہیں رکھا اللہ کا ہے نہیں سکتے کہ شرشت پر چلے اور اگر پھر سمجھو اس نے شریعت کا دامن چھوڑا ہوئی

بدر لکھا ہے آپ کی شریعت Thank you.